ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانے میں عید گاہ میں حاضر تھا اس دن جمعہ بھی تھا آپ نے خطبے سے پہلے نماز عید پڑھائی پھر خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں جمع ہو گئی ہیں عید اور جمعہ بس اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعے کا بھی انتظار کرے اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے میں نے اسے اجازت دے دی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو بہتر